عبداللہ بن اکرم کہتے ہیں میں اپنے باپ کے ساتھ نمیرا کے میدان میں تھا ہمارے پاس سے ایک قافلہ گزرا پھر انہوں نے راستے کی طرف اونٹ بٹھا دیے میرے باپ نے مجھ سے کہا اے میرے پیارے بیٹے اپنے جانوروں ہی میں رہ میں ان لوگوں کے پاس جا کر ان سے سوال جواب کرتا ہوں سو وہ چلے گئے اور میں بھی ان کے پیچھے نکل پڑا وہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے اتنے میں نماز کا وقت ہو گیا اور میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھی جب بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سجدہ کرتے تو آپ کی بغلوں کی غیر خالص سفیدی کو دیکھتا تھا حدیث نمبر سترہ سو ستائیس مسنت احمد